داروگا جی منشی پریم چند کل شام کو ایک ضرورت سے تانگے پر بیٹھا ہوا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک اور مہاشے تانگے پر آ بیٹھے تانگے والا انہیں بیٹھانا تو نہ چاہتا تھا پر انکار بھی نہ کر سکتا تھا پولیس کے آدمی سے جھگڑا کون مول لے یہ صاحب کسی تھانے کے داروگا تھے ایک مقدمے کی پیروی کرنے صدر آئے تھے میری عادت ہے کہ میں پولیس والوں سے بہت کم بولتا ہوں سچ پوچھیے تو مجھے ان کی صورت سے نفرت ہے ان کے ہاتھوں پرجا کو کتنے کشٹ اٹھانے پڑتے ہیں اس کا انوبھو میں اس جیون میں کئی بار کر چکا ہوں میں ذرا ایک طرف کھسک گیا اور منہ پھیر کر دوسری اور دیکھنے لگا کہ دروگا جی بولے جناب یہ عام شکایت ہے کہ پولیس والے بہت رشوت لیتے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ پولیس والے رشوت لینے کے لیے کتنے مجبور کیے جاتے ہیں اگر پولیس والے رشوت لینا بند کر دیں تو میں حلف سے کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے اونچی پگڑیوں والے رئیس نظر آتے ہیں سب کے سب جیل خانے کے اندر بیٹھے دکھائی دیں اگر ہر ایک معاملے کا چالان کرنے لگیں تو دنیا پولیس والوں کو اور بھی بدنام کرے آپ کو یقین نہ آئے گا جناب روپے کی تھیلیاں گلے لگائی جاتی ہیں ہم ہزار انکار کریں پر چاروں طرف سے ایسے دباؤ پڑتے ہیں کہ لاچار ہو کر لینا ہی پڑتا ہے میں نے اپہاس کے بھاؤ سے کہا جو کام روپے لے کر کیا جاتا ہے وہی کام بنا روپے لیے بھی تو کیا جا سکتا ہے داروگا جی ہنس کر بولے وہ تو گناہ بے لذت ہوگا بندہ پرور پولیس کا آدمی اتنا کٹر دیوتا نہیں ہوتا اور میرا خیال ہے کہ شاید کوئی انسان بھی اتنا بے لوس نہیں ہو سکتا اور سینگوں کے لوگوں کے لیے بھی دیکھتا ہوں مجھے تو کوئی دیوتا نہیں ملتا میں ابھی اس کا کچھ جواب دے ہی رہا تھا کہ ایک میاں صاحب لمبی اچکن پہنے ترکی ٹوپی لگائے تانگے کے سامنے سے نکلے داروگا جی نے انہیں دیکھتے ہی جھک کر سلام کیا اور شاید مجاز شریف پوچھنا ہی چاہتے تھے کہ اس بھلے آدمی نے سلام کا جواب گالیوں سے دینا شروع کر دیا جب تانگا کئی قدم آگے نکل آیا تو وہ ایک پتھر لے کر تانگے کے پیچھے دوڑا تانگے والے نے گھوڑے کو تیز کیا اس بھلے مانوس بھی بھلے مانوس نے بھی قدم تیز کیے اور پتھر پھینکا میرا سر بال بال بچ گیا اس نے دوسرا پتھر اٹھایا اور وہ پتھر ہمارے سامنے آ کر گرا تیسرا پتھر اتنی زور سے آیا کہ داروگا جی کے گھٹنے میں بڑی چوٹ آئی پر اتنی دیر میں تانگا دور تک نکل آیا ہم پتھروں کی مار سے دور ہو گئے ہاں گالیوں کی مار اب بھی جاری تھی جب تک وہ آدمی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا ہم اسے ایک ہاتھ میں پتھر اٹھائے اور گالیاں بکتے ہوئے دیکھتے رہے جب ذرا چت شانت ہوا میں نے داروگا جی سے پوچھا یہ کون آدمی ہے صاحب کوئی پاگل تو نہیں داروگا جی نے گھٹنے کو سہلاتے ہوئے کہا پاگل نہیں ہے صاحب میرا پرانا دشمن ہے میں نے سمجھا تھا پچھلی باتیں بھول گیا ہوگا ورنہ مجھے کیا پڑی کہ میں سلام کرنے جاتا میں نے پوچھا آپ نے اسے کسی مقدمے میں سزا دلائی ہوگی داروگا جی نے کہا بڑی لمبی داستان ہے جناب بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ اس کا بس چلے تو مجھے زندہ ہی نگل جائے آپ تو آنکھ کو اور بھڑکا رہے ہیں اب تو وہ داستان سنے بنا تسکین نہ ہوگی داروگا جی نے پہلو بدل کر کہا اچھی بات ہے سنیے کئی سال ہوئے میں صدر میں ہی تعینات تھا بے فکری کے دن تھے تازہ خون ایک معشوق سے آنکھ لڑ گئی عام درف شروع ہوئی اب بھی جب اس حسینہ کی یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں بازارو عورتوں میں اتنی حیا اتنی وفا اتنی مروت میں نے نہیں دیکھی دو سال اس کے ساتھ اتنے لطف سے گزرے کہ آج بھی اس کی یاد کر کے روتا ہوں مگر قصے کو آگے بڑھاؤں گا نہیں ورنہ ادھورا ہی رہ جائے گا مختصر یہ کہ دو سال کے بعد میرے تبادلے کا حکم آ گیا اس وقت دل کو جتنا صدمہ پہنچا اس کا ذکر کرنے کے لیے دفتر چاہیے بس یہی جی چاہتا تھا کہ استعفیٰ دے دوں اس حسینہ نے یہ خبر سنی تو اس کی جان سی نکل گئی سفر کی تیاری کے لیے مجھے تین دن ملے تھے یہ تینوں دن ہم نے منصوبے باندھنے میں کاٹے اس وقت مجھے انبھو ہوا کہ عورتوں کو عقل سے خالی سمجھنے میں ہم کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں میرے منصوبے شیخ چلی کے سے ہوتے تھے کلکتہ بھاگ چلیں یہاں کوئی دکان کھول دیں یا اسی طرح کی کوئی دوسری دوسری تجویز کرتا لیکن وہ یہی جواب دیتی کہ ابھی وہاں جا کر اپنا کام کرو جب مکان کا بندوبست ہو جائے تو مجھے بلا لینا میں دوڑی چلی آؤں گی آخر جدائی کی گھڑیاں آئی مجھے معلوم ہوتا تھا اب جان نہ بچے گی گاڑی کا وقت نکلا جاتا تھا اور میں اس کے پاس سے اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا مگر میں پھر قصے کو تول دینے لگا خلاصہ یہ کہ میں اسے دو تین دن میں بلانے کا وعدہ کر کے رخصت ہوا پر افسوس وہ دو تین دن کبھی نہ آئے پہلے دس پانچ دن تو افسروں سے ملنے اور علاقے کی دیکھ بھال میں گزرے گزرے اس کے بعد گھر سے خط آ گیا کہ تمہاری شادی طے ہو گئی رخصت لے کر چلے آؤ شادی کی خوشی میں اس وفا کی دیوی کی مجھے فکر نہ رہی شادی کر کے مہینے بھر بعد لوٹا تو بیوی ساتھ تھی رہی سہی یاد بھی جاتی رہی اس نے ایک مہینے کے بعد ایک خط بھیجا پر میں نے اس کا جواب نہ دیا ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں ایک دن وہ آ کر سر پر نہ سوار ہو جائے پھر بیوی کو منہ دکھانے لائق بھی نہ رہ جاؤں گا سال بھر کے بعد مجھے ایک کام سے صدر آنا پڑا اس وقت مجھے اس عورت کی یاد آئی سوچا ذرا چل کر دیکھنا چاہیے کس حالات میں ہے فوراً اپنے خط نہ بھیجنے اور اتنے دنوں تک نہ آنے کا جواب سوچ لیا اور اس کے دوار پر جا پہنچا دروازہ صاف ستھرا تھا مکان کی حالت پہلے سے بھی اچھی تھی دل کو خوشی ہوئی کہ اس کی حالت اتنی خراب نہیں جتنی میں نے سمجھی تھی اور کیوں خراب ہونے لگی مجھ جیسے دنیا میں کیا اور آدمی نہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے بند تھا آواز آئی کون ہے داروگا جی نے کہا واہ اتنی جلدی بھول گئی میں ہوں بشیر کوئی جواب نہ ملا آواز اسی کی تھی اس میں شک نہیں پھر دروازہ کیوں نہیں کھولتی ضرور مجھ سے ناراض ہے میں نے پھر کواڑ کھٹکھٹائے اور لگا اپنی مصیبتوں کا قصہ سنانے کوئی پندرہ منٹ کے بعد دروازہ کھلا حسینہ نے مجھے اشارے سے اندر بلایا اور چٹ کواڑ بند کر لیے میں نے کہا میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں یہاں سے جا کر میں بڑی مشکل میں پھنس گیا علاقہ اتنا خراب کہ دم مارنے کی مہلت نہیں ملتی حسینہ نے میری طرف نہ دیکھ کر زمین کی طرف تاکتے ہوئے کہا معافی کس بات کی تم سے میرا نکاح تو ہوا نہ تھا دل کہیں اور لگ گیا تو میری یاد کیوں آتی مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں جیسا وہ اور لوگ کرتے ہیں ویسا ہی تم نے کیا یہی کیا کم ہے کہ اتنے دنوں کے بعد ہی صحیح ادھر آ گئے رہے تو خیریت سے کسی طرح زندہ ہوں شاید جدائی میں گھلتے گھلتے یہ تون نکل آئی ہے خدا جھوٹ نہ بلوائے تب سے موٹے ہو گئے ہو میں نے جھیپتے ہوئے کہا یہ سارا بلگم کا فساد ہے بھلا موٹا میں کیا ہوتا ادھر کا پانی نہایت بلگمی ہے تم نے تو میری یاد ہی بھلا دی اس نے اب کی میری اور نگاہوں سے دیکھا اور بولی خط کا جواب تک تو نہ دیا الٹے مجھے پر الزام دیتے ہو میں تمہیں شروع سے بے وفا سمجھتی تھی اور تم ویسے ہی نکلے بھی بیوی لے آئے پر مجھے خط تک نہ لکھا میں نے تعجب سے پوچھا تمہیں کیسے معلوم کہ میری شادی ہو گئی اس نے روکھائی سے کہا یہ پوچھ کر کیا کرو گے جھوٹ تو نہیں کہتی بے وفا بہت دیکھے لیکن تم تم سب سے بڑھ کر نکلے تمہاری آواز سن کر جی میں تو آیا کہ دتکار دوں لیکن یہ سوچ کر دروازہ کھول دیا کہ اپنے دروازے پر کسی کو کیا جلیل کروں میں نے کوٹ اتار کر کھوٹی پر لٹکا دیا جوتے بھی اتار ڈالے اور چارپائی پر لیٹ کر بولا لیلی دیکھو اتنی بے رحمی سے نہ پیش آؤ میں اپنی خطاؤں کو خود تسلیم کرتا ہوں اس لیے اب تم سے معافی مانگنے آیا ہوں ذرا اپنے نازک ہاتھوں سے ایک پان تو کھلا دو سچ کہنا تمہیں میری یاد کاہے کو آتی ہوگی کوئی اور یار مل گیا ہوگا لیلی پان دان کھول کر پان بنانے لگی کہ ایکا ایک کسی نے کباڑ کھٹکھٹائے میں نے گھبرا کر پوچھا یہ کون آ پہنچا حسینہ نے ہوٹھوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا یہ میرا شوہر ہے تمہاری طرف سے جب نراش ہو گئی تو میں نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا میں نے تیوریاں چڑھا کر کہا تو تم نے مجھ سے پہلے کیوں نہ بتا دیا میں الٹے پاؤں لوٹ نہ جاتا یہ نوبت ہی کیوں آتی نہ جانے کب کی یہ کسر نکالی مجھے کیا معلوم کہ اتنے جلدی آ پہنچیں گے روز تو پہر رات گئے آتے ہیں پھر تم اتنی دور سے آئے تھے تمہاری کچھ خاطر بھی تو کرنی تھی یہ اچھی خاطر کی بتاؤ اب میں جاؤں کہاں میری سمجھ میں خود کچھ نہیں آ رہا یا اللہ کس عذاب کی سزا میں پھنسی اتنے میں ان صاحب نے دروازہ پھر کھٹکھٹایا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کواڑ توڑ ڈالے گا حسینہ کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا ایک رنگ جاتا تھا بیچاری کھڑی کانپ رہی تھی بس زبان سے یہی نکلتا یا اللہ رحم کر باہر سے آواز آئی ارے تم کیا سرے شام سو گئی ابھی تو آٹھ بھی نہیں بجے کہیں سانپ تو نہیں سون گیا اللہ جانتا ہے کہ اب اور دیر کی تو کواڑ چڑوا ڈالوں گا میں نے گڑ گڑا کر کہا خدا کے لیے میرے چھپنے کی کوئی جگہ بتاؤ پچھواڑے کوئی دروازہ نہیں نہ سنڈاس تو ہے سب سے پہلے وہیں جائیں گے اچھا وہ سامنے کوٹھری کیسی ہے ہاں ہے تو لیکن کہیں کوٹری کھول کر دیکھا تو کیا بہت ڈبل آدمی ہے تم جیسے دو کو بغل میں دبا لیں تو کھول دو کوٹری وہ جیوں ہی اندر آئے گا میں دروازہ کھول کر نکل بھاگوں گا حسینہ نے کوٹری کھول دی میں اندر جا گھسا دروازہ پھر بند ہو گیا مجھے کوٹری میں بند کر کے حسینہ نے جا کر صدر کا دروازہ کھولا اور بولی کیوں کواڑ توڑے ڈالتے ہو آ تو رہی ہوں میں نے کوٹری کے کواڑوں کے درازوں سے دیکھا آدمی کیا پورا دیو تھا اندر آتے ہی بولا تم سرے شام سو گئی تھیں ہاں ذرا آنکھ لگ گئی تھی مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ تم کسی سے باتیں کر رہی تھیں وہم کی دوا تو لکمان کے پاس بھی نہیں میں نے صاف سنا کوئی نہ کوئی تھا ضرور تم نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے انہی باتوں پر تم سے میرا جی جلتا ہے سارا گھر تو پڑا ہے دیکھ کیوں نہیں لیتے دیکھوں گا تو میں ضرور ہی لیکن تم سے سیدھے سیدھے پوچھتا ہوں بتلا دو کون تھا حسینہ نے کنجیوں کا گچھا پھینکتے ہوئے کہا اور کوئی تھا تو گھر ہی میں نہ ہوگا لو سب جگہ دیکھ آؤ سوئی تو ہے نہیں کہ میں نے کہیں چھپا دی ہو وہ شیطان ان چکموں میں نہ آیا شاید پہلے بھی ایسا چرکا کھا چکا تھا کنجیوں کا گچھا اٹھا کر سب سے پہلے میری کوٹری کے دوار پر آیا اور اس نے تالے کو کھولنے کی کوشش کی گچھے میں اس تالے کی کنجی نہ تھی اس نے کہا اس کوٹری کی کنجی کہاں ہے حسینہ نے بناوٹی تعجب کے ساتھ کہا ارے تو کیا اس میں کوئی چھپا بیٹھا ہے وہ تو لکڑیوں سے بھری پڑی ہے تم کنجی دے دو نا تم بھی کبھی کبھی پاگلوں سے کم باتیں نہیں کرتے اندھیرے میں کوئی سانپ بچھو نکل آیا تو نہ بھیا میں اس کی کنجی نہ دوں گی بلا سے سانپ نکل آئے اچھا ہی ہو نکل آئے اس بے حیائی کی زندگی سے تو موت ہی اچھی حسینہ نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا نہ جانے اس کی کنجی کہاں رکھ دی خیال نہیں آتا اس کوٹری میں تو میں نے کبھی تالا نہیں دیکھا میں تو روز لگاتی ہوں شاید کبھی لگانا بھول گئی ہوں تو کہہ نہیں سکتی تو تم کنجی نہ دو گی کہتی تو ہوں اس وقت نہیں مل رہی کہہ دیتا ہوں کچا ہی کھا جاؤں گا اب تک تو میں کسی طرح ضبط کیے کھڑا رہا بار بار اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ یہاں آیا ہی کیوں نہ جانے شیطان کیسے پیش آئے کہیں تیش میں آ کر مار ہی نہ ڈالے میرے ہاتھوں میں تو کوئی چھری بھی نہیں یا خدا اب تو ہی مالک ہے دم روکے ہوئے کھڑا تھا کہ ایک پل کا موقع بھی ملے تو بھاگ نکلوں لیکن جب اس مردود نے کواڑوں کو زور سے دھم دھمانا شروع کیا تب تو روح ہی فنا ہو گئی ادھر ادھر نگاہ ڈالی کہ کسی کونے میں چھپنے کی جگہ ہے بھی یا نہیں کواڑ کے درازوں سے کچھ روشنی آ رہی تھی اوپر جو نگاہ اٹھائی تو ایک مچان سا دکھا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا اچک کر چاہتا تھا کہ اوپر چڑھ جاؤں کہ مچان پر ایک آدمی کو بیٹھے دیکھ کر اس حالت میں میرے منہ سے چیخ نکل گئی اب مجھے معلوم ہوا کہ میرے لیے دروازہ کھولنے میں حسینہ نے اتنی دیر کیوں کی تھی ابھی ان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر موسل کی چوٹیں پڑنے لگی معمولی کیواڑ تو تھے ہی تین چار چوٹوں میں دونوں کیواڑ نیچے آ گرے اور وہ مردود لالٹین لیے کمرے میں گھس آیا اس وقت میری کیا حالت تھی اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں اس نے مجھے دیکھتے ہی لالٹین رکھ دی اور میری گردن پکڑ کر بولا اچھا آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں آئیے آپ کی کچھ خاطر کروں ایسے مہمان روز کہاں ملتے ہیں یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ایک ہاتھ پکڑ کر اتنی زور سے باہر کی طرف دھکیلا کہ میں آنگن میں اوندھا جا گرا اس شیطان کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے معلوم ہوتا تھا اس کے ہوٹھوں میرا خون چوسنے کے لیے بڑھ رہے ہیں میں ابھی زمین سے اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ کسائی ایک بڑا تیز چھرا لیے میری گردن پر آ پہنچا مگر جناب ہوں پولیس کا آدمی اس وقت مجھے ایک چال سوچ گئی میری جان بچا لی آپ نے ورنہ آپ کے ساتھ تانگے پر نہ بیٹھا ہوتا میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور میں بالکل بے قصور ہوں میں تو میر صاحب کے ساتھ آیا تھا اس نے گرز کر پوچھا کون میر صاحب میں نے جی کڑا کر کے کہا وہی جو اندر مچان پر بیٹھے ہوئے ہیں میں تو حضور کا غلام ٹھہرا جہاں حکم پاؤں گا ان کے ساتھ جاؤں گا میری اس میں کیا خطا ہے اچھا تو کوئی میر صاحب مچان پر بھی تشریف رکھتے ہیں اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کوٹری میں جا کر مچان پر دیکھا وہ حضرت سمٹے سمٹائے بھیگی بلی بنے بیٹھے تھے چہرہ ایسا پیلا گویا بدن میں جان ہی نہ ہو اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دیا تو وہ دھم سے نیچے آ گرے ان کا ٹھاٹ دیکھ کر اس میں اب کوئی شبہ نہ رہا کہ وہ میرے مالک ہیں ان کی صورت دیکھ کر اس وقت ترس کے ساتھ ہنسی آتی تھی تو کون ہے بے جی میں میرا مکان یہ آدمی جھوٹا ہے یہ میرا نوکر نہیں ہے تو یہاں کیا کرنے آیا تھا مجھے یہی بدماش دے کر لایا تھا اس نے میری طرف دیکھ کر کہا یہ کیوں نہیں کہتا کہ مزے اڑانے آیا تھا دوسروں پر الزام رکھ کر اپنی جان بچانا چاہتا ہے سور لے تو بھی سمجھے گا کہ کس سے پالا پڑا تھا یہ سن کر اس نے اسی تیز چھرے سے ان صاحب کی ناک کاٹ لی میں موقع پا کر بے تحاشا بھاگا لیکن ہائے ہائے کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھی اس کے بعد ان دونوں میں کیسی چھنی حسینہ کے سر پر کیا آفت آئی اس کی مجھے خبر نہیں میں تب سے بیسوں بار صدر آ چکا ہوں پر ادھر بھول کر بھی نہیں جاتا یہ پتھر پھینکنے والے حضرت وہی ہیں جن کی ناک کٹی تھی آج نہ جانے کہاں سے دکھائی پڑ گئے اور میری شام آئی کہ انہیں میری شامت آئی کہ انہیں سلام کر بیٹھا آپ نے ان کی ناک کی طرف شاید خیال نہیں کیا مجھے اب خیال آیا کہ اس آدمی کی ناک کچھ چپٹی تھی میں بولا ہاں ناک کچھ چپٹی تو تھی مگر آپ نے اس غریب کو برا چرکا دیا ارے اور کیا کرتا ضرور دبا لیتے مگر چور کا دل آدھا ہوتا ہے اس وقت اپنی اپنی پڑی تھی کہ مقابلہ کرنے کی سوچ تھی کہیں اس رمجھلے میں دھر دیا جاتا تو آبرو الگ جاتی اور نوکری سے الگ ہاتھ دھوتا مگر اب اس آدمی سے ہوشیار رہنا پڑے گا اتنے میں چوک آ گیا اور ہم دونوں نے اپنی اپنی راہ لی